وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا میرے محترم بھائی اور دوستوں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو مختلف طبقات میں تقسیم کیا ان میں جو سب سے اعلیٰ طبقہ ہے جو اللہ کے دربار میں سب سے بڑا محبوب عظیم طبقہ ہے وہ انبیاء کا ہے انبیاء سے بڑھ کر رسول سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت نہیں بخشی اس وقت دنیا کوئی پانچ چھ ارب کی آبادی ہے اس سے پہلے آدم علیہ السلام سے آج تک کئی ارب ارب گزر گئے آئندہ پتہ نہیں کتنے آنے والے ہیں اللہ جانتا ہے ان تمام میں اللہ انبیاء کو سب سے افضل قرار دیتا ہے اللہ نے کسی بادشاہ کو سلام نہیں بھیجا نبیوں کو سلام بھیجا سلام علیہ فی الحال پوری کائنات میں میں صرف نوٹ کو سلام بھیج رہا ہوں اور کسی کو نہیں فی الحال کا مطلب ہے کہ میرا یہ سلام پوری کائنات میں صرف نوح کے لیے ہے اور کسی کے لیے سلام علی موسا و ہارون میں موسا اور ہارون کو سلام پیش کرتا ہوں سلام علی ابراہیم میں ابراہیم کو سلام پیش کرتا ہوں سلام علی الیاسین میں الیاس کو سلام پیش کرتا ہوں سلام علی المرسلین میں تمام انبیاء کو سلام پیش کرتا ہوں وہ سب سے افضل اور اعلیٰ انبیاء ہیں ان سے افضل کوئی نہیں پھر ان سب میں اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے اپنی نبی کو سلام بھیجا تو سلام اعلیٰ محمد نہیں فرمایا سلام اعلیٰ احمد نہیں فرمایا سلام عالم نبی یہ نہیں فرمایا جیسے سارے نبیوں کو سلام کیا ہے تو بہت مختصر لفظ ہے سلام اعلی ابراہیم سلام عالم جب اللہ نے اپنے نبی کے سلام بھیجنے کا ارادہ کیا تو ترتیب جملہ ترتیب کیا سلام علی محمد یہ تھا سات کا طرف جس پر سلام آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے یوں کہا ان اللہ علی النبی پہلے صرف اللہ اپنا نام لاتا رہا ہے سلام اور اس نے بھی اپنے نام کو واضح نہیں کیا سلام لیکن ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے یہاں ایک تو انا کے ساتھ شروع کیا ہے جو بڑا طاقتور لفظ ہے انا سے جو ابتدا ہوتی ہے وہ سارے شکو کو شبہات کو مٹانے کے لیے پھر ذاتی نام کی وجہ سے طاقت اور پیدا ہوتی صفاتی نام میں وہ اظہار نہیں جو ذاتی نام میں اظہار ہے اللہ ان اللہ کیونکہ لفظ اللہ یہ کائنات کا عجب لفظ ہے اللہ صرف اللہ میں ادا ہوتا ہے اللہ کے لیے اللہ اللہ کی ترجمانی کے لیے کوئی لفظ انگریزی میں گور یہ اللہ کا ترجمان نہیں ہے فارسی میں یزدان یہ اللہ کا ترجمان نہیں ہے ہندی میں بھگوان یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے سنسکرت میں ایشور یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے اردو میں خدا یہ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے ہمارے علماء استعمال کرتے ہیں خدا کا لفظ اور بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے ہاں میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ لفظ خدا اللہ کی پوری تعبیر نہیں ہے اللہ کی تعبیر صرف اللہ کے ساتھ ہے خدا واجب الوجود کو کہتے ہیں جو اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ قدیم بلا ابتدا ہے اور دائمن بلا انتہا ہے نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے ایسی صفت رکھنے والے کو کہتے ہیں خدا لیکن اللہ کو صرف ننانوے صفاتی نام نہیں اللہ کے وہ تو ہے ان لہس امت اللہ کے بے شمار ناموں میں سے یہ ننانوے نام ہیں اللہ میں اسلو کا بکل اسم ہوا من کل به کا سمئی میں اللہ تیرے اس نام پہ تو فیل سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنا رکھا او انزل کا فی کتاب تیرے اس نام کے تو فیل جو تو نے کتاب میں اتارا او علم کرو ہو من خلق تیرے اس نام کا تو فیل جو تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو بتایا اب اس کا اثر تبھی سے علم الغیب لگائی تیرے ان ناموں کو تو پہل جو تم نے کسی کو بھی نہیں بتائے تو وہ جو بے شمار لا محدود اللہ کی صفات ہیں ان پر خدا ثابت نہیں آتا ان پر بھگوان ثابت نہیں آتا ان پر ایشور ثابت نہیں آتا ان پر یزدان ثابت نہیں آتا ان پر غور ثابت نہیں آتا اللہ اور دلالت کے لیے صرف اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے اس لیے میں کہا کرتا ہوں اللہ کو خدا نہ کہا کرو اللہ کو اللہ ہی کہا کرو کہ ایک لفظ میرے اللہ نے اپنے تعارف میں بیان کیا ایک میں نے شروع کر دیا خدا کا شکر ہے تم کہو اللہ کا شکر ہے تمہارا منہ بھر جاتا ہے اور منہ سے نور نکلتا ہے کس لفظ کو اللہ نے اپنے لیے چنا پھر تمہارے نبی نے ہمیشہ اسی لفظ کو پکارا ہے اللہ جب تم کہتے ہو اللہ تو یہ جو نیم ہے نیم عربی زبان میں جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے جمع ہے عربی کے حروف کا بھی مطلب ہے ابن المنظور نے لسان العرب لکھی ہے لغت کی کتاب سترہ جلدوں پر ہے وہ ہے حروف کو جمع کر کے الفاظ کے معنی بتائے گئے ابن المنظور ہی اس مقدمے میں فرماتے ہیں کہ اگر میں صرف حروف کے مطلب بیان کرنا شروع کروں حروف ہر نیم جیسے میں نے ابھی کہا کہ نیم جمع کا معنی رکھتی ہے اور اس پر لمبی تفصیل ہے لیکن میں وہ اس وقت نہیں بول رہا تو ہر حرف اپنی جگہ میں ایک مانا رکھتا ہے مانا رکھتا ہے تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں حروف کے مطلب بیان کروں کہ قرآن المجید تو بے معنی تو نہیں ہو سکتا قرآن میں آ رہا ہے سعود بل قرآن ذکر تو ساد بے معنی نہیں ہو سکتا نون ول قلم وما یس یہ نون بے معنی نہیں ہو سکتا ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں حروف پر کتاب لکھوں تو اتنی ہی سترہ جلدوں کی ایک اور کتاب میں لکھ سکتا ہوں ہر جب کوئی آدمی کہتا ہے الہم ہم اللہ جب تم کہتے اللہ تم تم اللہ کو اللہ کے تمام صفاتی نام کے ساتھ پکارنے والے بن جاتے ہیں تو لفظ اللہ ایسا لفظ ہے <clears throat> جہاں آتا ہے شام دکھاتا ہے رنگ اتار دیتا ہے لفظ میں حرف کو نکال دیا جائے تو لفظ کا مطلب جور کھا جاتا ہے بلکہ بدل جاتا ہے میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں تارک رات کو آنے والا اللہ اجلا یتر کو بخیر رات کو آنے والا اس کا پا ہٹا دو پا تو پیچھے بن جاتا ہے ارک ارک کا مطلب ہے بے چین رہنے والا اس کا الف ہٹا دو تو پھر اس کا مطلب بن جاتا ہے ترک کھٹ کھٹ لفظ بنتا ہے ترک تو اس کا مطلب بن جاتا ہے کھٹ کھٹانے والا اس کا کاف ہٹا دو تو یہ بن ہے سارا چھا جانے والا عارض ہونے والا لاحق ہونے والا صرف میں نے ایک ایک حرف ہٹا کر آپ کو مطلب کا تبدیل ہونا واضح کیا ہے اب یہ اللہ ہے اللہ اللہ کا الف ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے للہ تو قرآن کہتا ہے للہ ہے حما فما وقت وما فاحو پھر الف کے ساتھ اس کا لام ہٹا دو لام الف اور لام ہٹا دو تو پیچھے بچ جاتا ہے لام اور ہا تو پھر قرآن کہتا ہے لبو کچھ سما ہوا تو کچھ ہر پھر اس کا آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچ جاتا ہے الہ تو قرآن کہتا ہے وہ لذی کے سما اے لاہوں الا ہا پھر عجب بات ہے الف بھی ہٹا دو پہلا لام بھی ہٹا دو آخری لام بھی ہٹا دو صرف ہاتھ کی پیش کی آواز کو باقی رکھو تو وہ بھی اللہ کی طرح متوجہ کرنے کا سبب ہے کہ قرآن کہتا ہے اللہ لا بلا اللہ اللہ ہو وہ بھی اللہ اور لہو بھی اللہ اور الہ بھی اللہ اور للہ بھی اللہ اور اللہ تو اللہ ہے تو تم اردو پڑھنے والے کو خدا نہ کہا کرو تم اللہ کہا کرو اجد دل ندانا ہوا کی ہے رتن خود بکری کی فلی علم نے اس کو غالب نے کہا ہے نمگا گا ہے اور نہ کرتا میں تو کیا کرتا کہ ظالم ہر ہر بات پہ تمہارا نام لیتا تھا نصیحت نہیں ماننی لیکن تیرے نام کی لذت کی وجہ سے میں نصیحت سنتا رہتا ہوں اور ابو نواز کہتا ہے تیرے بارے میں لان تان ملامت بھی مجھے اچھی لگتی ہے کہ اس میں تیرا نام آتا ہے تو پھر مجھے گالیاں یاد نہیں رہتی بس تیرے نام کی لذت باقی رہ جاتی جس سے عشق ہوتا ہے اس کا نام زبان زب ہو جاتا ہے مجنو کی سنو مجنو مجنو کا نام تھا توبہ نام توبہ کام کیا غیر توبہ توبہ بن سننا انتہائی متقی پرہیزگار انسان تھا اللہ کے راستے میں اور ترکستان میں انتقال ہوا وہاں قبر بنی بس ابن العام تھی اس سے عشق ہوا شادی کی درخواست کی درخواست رد ہو گئی تو پھر وہ اس کی آنے اشعار بن گئی تو جس سے عشق ہوتا ہے وہ زبان وہ اس کا نام اپنا پاتا ہے تو وہ کہتا ہے اب لیلا تو وہ یاد کر رہا ہے جب وہ چلے گا تو یاد کر رہا ہے ہر تب کی نہ لئی اب یاد رہا ہر تب کی نہ لئی لا یہ تو قبل وقام على قبر النساء واضح كما لو أصاب الموت ليلى فالليلى كما لو أصاب الموت ليلى بقيتها وجاد لها دمع من العين صافح وأغبط من ليلى بما لا له بلا كل ما فرق به العين طائح ولو أن ليلى فالليلى ولو أن ليلى الأسيلية سلمت علي ودوني جندل وصفائح لسلمت تسليم البشاشة أوزقا إليها صدم من جانب القبر صائح یہ ہر ہر بیت میں لیلا لیلا لیلا لیلا ہمیں لفظ اللہ سے مناسبت ہی نہیں خدا خدا کا شکر خدا کا شکر خدا نے فرمایا خدا نے کہا خدا نے بلایا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے کیونکہ بڑے بڑے علماء نے استعمال کیا ہے لیکن میں عالم نہیں ہوں مجھے صرف عربی سے مناسبت دے دی میرے اللہ نے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے پورا پورا ترجمہ نہیں ہے اللہ کا ترجمہ اللہ ہے بس حمامت وطن الواضعین ترنمی شفاق الغر الغوابی مطیرہا اذینین لا ما زال ریش کی ناحما ولا زلت ولا زلت فی قبراء غد النظیرہا وکنت اذا ما زرت لیلا تبرقعت لقد رابنی منها اليوم صفورها لیلا لیلا لیلا ہا ہا ہا ہا ہا لفظ اللہ ما آشنا بن گیا اور تم لوگ جو سکھا پڑھ پڑھ پڑھ تمہارے دل سخت ہو جاتے تمہارے دلوں کے چشمے خشک ہو جاتے تمہاری آنکھوں کی ساون وہ خزانے بدل جاتی کہ خشک مضامین پڑھ پڑھ پڑھ دل بھی خشک ہو جاتے سکھ رہی کر سورینو ان ٹک رکھ کم کے دورین ہاں؟ سکھری منصوری سورین ہم تھ رکھ کدوری سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کاٹل کو کفایا وزن شیر کے لیے ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پورے شرح بتایا یہ دل قرآن کتاب ہے پڑھ دل سخت ہو گئے جو مضامین دل کو نرم کرنے والے ہیں وہ پڑھائی نہیں جب ہیں ہمارا نصاب ہمارا نصاب مکمل ہے ہم نے خود ادھورا کر دیا ہے اس میں ضرور اس میں رقاب اس میں آداب اس میں اخلاق اس میں جنت اس میں جہنم یہ سارے دل کو نرم کرنے والے ابواد ہیں لیکن وہ جو مولانا یاسین صاحب نے جب ترمجی کی جلد ثانی اللہ کی قسم ایسی کتاب ہے ہماری تیز گام چل رہی ہوتی تھی پھر بھی میں روتا تھا وہ احادیث جب گزرتی تھی نظر سے بے اختیار آنسو بہتے حالانکہ مولانا یاسین صاحب نے فرمایا کہ آپ کوئی لڑکا سوال کرے گا اس کی پٹائی ہوگی کہ بس ہوں چلو بھائی دبا دب تیز گام چلاؤ تو وہ افوا پڑھائے نہیں جاتے تو دل کی دنیا میں وہ باہر نہیں آتی جو علم پڑھنے سے آنی چاہیے ایک خشک مزاج نوجوان مدرسے سے نکلتا ہے ایک سخت طبیعت کا نکلتا ہے مناظرانہ مزاج ہوتا ہے مولویا کے کو نہ شبد اسے رہنا نہیں آتا اسے بولنا آتا ہے اسے جواب دینا آتا ہے اسے اگلے کو نیچا دکھانا کا مزاج بنتا ہے جھک جانا سہ جانا پی جانا یہ اس کا مزاج نہیں ہے ان اللہ بات تو کیا ہو رہی تھی اور میں کدھر چلا گیا ان اللہ جب اللہ نے اپنے نبی پر دروج بھیجا تو کہا ان اللہ اب اللہ کو سمجھو کتنی طاقت کے ساتھ ہے یہاں ان اللہ دوبارہ اپنا ذکر کیا ملا ان اللہ حسا ملا ان اللہ اول ملا یہ کافی تھا نہیں نہیں اللہ نے اپنا نام دوبارہ میرے نبی کی تعظیم کے لیے دوبارہ ذکر کیا ان اللہ و ملائکت اللہ ہے یہ عبارت ہے ان اللہ و ملا ہو یعنی ان اللہ و ملا اللہ ہے دو دفعہ اللہ اپنا نام لایا ہے کہ ان اللہ و ملا ہو یو سلون عالم نبیش یو سلون کا کیا مطلب ہے جس داد تشریل میں سے ہے جس کا خاصہ تکرار ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اس عظیم شان نبی پر ضرور پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے پڑھتے نہیں ہیں صرف اس کا کلمہ ہی نہیں کہ پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے بلک ماں اون علیہ کا میں رب پہنچا میرا پیغام اور پہنچاتا رہ یہ باب تشریف کا خاصہ ہے اتنی مناسبت پیدا کرو کہ خود الفاظ سے تم دلالت لے سکو تفسیروں کے محتاج نہ رہو اصول میں عقائد میں حدود میں قیود میں ہم مفسرین کے محتاج ہم محدثین کے محتاج ہم اپنے بڑوں کے محتاج لیکن فوائد قرآن تو بہتر ذریعہ ہے فوائد قرآن تو لامحدود سمندر ہے امام راضی جگہوں سے کائنات بھر جائے تو ایک قطرہ کم نہیں ہو سکتا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے اس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی کہ آج کل تو ہم بھی پڑھتے ہیں فرشتے بھی پڑھتے ہیں اللہ بھی پڑھتے ہیں پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اہل ایمان کو مٹا دے گا صرف کافر رہ جائیں گے تو پھر اللہ اس وقت بھی اپنے نئے پر ضرور پڑھتا رہے گا اور ملائکہ بھی پڑھتے رہیں گے پھر ایک دن آئے گا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی موت دے دے گا فی راجا اقص البہ قیل راجا اقصا فرشتے بھی مر جائیں گے تو پھر اللہ اکیلا اپنے نبی پہ درود پڑھتا رہے گا جسے یوسلوم سے میں سمجھوں یوسلوم اس میں تکرار ہے اس میں تکرار ہے ایک دفعہ کرنے کا نام بلغ نہیں ہوتا وہ ابلاغ ہے ابلاغ ہے زیادہ کم کیا کرو یا الذین امن صلو علیہ وسلم تسلیم اور ایمان والو تم بھی میرے محبوب کو ضرور سلام پڑھو اور پڑھتے رہو کسی نبی کے لیے امت کو حکم نہیں ہوا کہ اپنے نبی پر درود پڑھو ہمیں حکم ہوا کہ اپنے نبی پر ضرور پڑھو اور اپنے میرے نبی کا خاندان اتنا عظیم و شان خاندان بنایا گیا کہ ان پر مستقل ضرور پڑھنے کا نظام ہمیں سکھایا گیا اللہ مسل علی محمد و اعلی عل محمد کہ ضمن نہیں عال محمد پہ ضرور پڑھنا ضمن آل محمد پہ درود نہیں ہے اصالتاً آل محمد پہ درود ہے ورنہ جیسے اطیع اللہ یہ مستقل ہے عطی اور رسول یہ مستقل ہے کیونکہ اصیح ہو و اول المر مین کم یہ مستقل نہیں ہے یہ تازہ ہے الرسول کے کہ یہاں ہو کا تکرار نہیں ہے یہ ہو اللہ ہو او ارسول وہ اول منکم مین کم یہاں کا لفظ نہیں ہے امر کے ساتھ کو زمین بتایا جا رہا ہے اللہ علیہ محمد و آل محمد یہ درود ہمیں نہیں سکھایا گیا ہمیں سکھایا گیا ہے اللہ علیہ محمد واہ آل محمد اہل محمد اور آل محمد پر ادھر بھی مستقل اور ادھر بھی مستقل نازل فرما خاندان بھی اتنا عالی فرما بنا دیا گیا کل و نصب یوم القیامت الا نصبی حضرت عباس نے کر کا یا رسول اللہ یہ قریش ہمیں بنی ہاشم کو ذرا ٹیڑھی نظروں سے دیکھتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں سفر نہ کرو اپنے نبی کے چاچے ہونے پر بھتیجے ہونے پر وہاں صرف عمل کا سکہ چلتا ہے اور کچھ نہیں چلتا تو اللہ کے نبی کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا بعد میں مجمے کو جمع کیا اور ممبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا کہ ماں بال اقوام یا امینا کی نصبی کیا ہو گیا لوگوں کو جو میرے نصب کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کل و سبب نصب یوں فتح یوم القیامت اللہ نصبی بس اب اللہ باللحا ہر تعلق قیامت کے دن ٹوٹ جائے گا ہر نصب ٹوٹ جائے گا اور میرا میری اولاد سے رشتہ نہیں ٹوٹے گا میں اسے ضرور پانی پہنچاؤں گا اور آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کا آسبا اس کے باپ کی طرف سے ہوتا ہے اس کی نسل باپ کی طرف سے ہے میرا آسبا میری بیٹی فاطمہ ہے میری نسل فاطمہ سے چلی علیہ کو حجاج کے دربار میں پکڑ کے لایا گیا وہ اہل بیت اور حضرت علی کے حامیوں میں سے تھے تو اس نے کہا تو کہتا ہے حسن حسین نبی کی اولاد ہیں کہنے کے ہاں قرآن سے دلیل لاگل میں تیرا سر اڑا دوں گا میں کہا حجاج ایسی دلیل لاؤں گا تیرا منہ کالا کر دوں گا تو شادی بھی اسی دربار میں بیٹھے تھے کہنے کے میں نے کہا اب اس کی گردن گئی کہ گئی تو حجاج نے فوراً کہا مجھے آئے تھے مزاحلہ خبردار نہ سنانا کال احمد ادنا ادنا تم ونیسا ادنا ونیسا خبردار مجھے آئے تھے مباللہ نہ سنانا میں نے وہ سناؤں گا جو تیرا منہ سہ کر دے گی تو سارا دربار بل بخود ان کا سن کر ونو ہم ہدئی مقابلو حد نا میں مقابلو تمین دکھ بھول جیتے ہی باہو آگے کیا سولہ آگے آئے آئیو آئے سر آئے دنوشا بہار کلن اور دیکھو میں تو حاضر نہیں ہوں تو میں اتنے لک میں دیتا ہوں دیرکو کو ایک بول ہاں بڑے ایک تو بول بہت و سلیمان و ایوب و یوسف و موسا و ہارون و کزال کا نقد و زکریہ یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین ومن ذرية نوحا هدينا من قبل ومن ذريته عيسى بھی آ گئے ومن ذريته عيسى کا نام سن لیا ہے ارے آج نے سن لیا نہیں سنا بول بد باپ لیکن عیسا نو کا بیٹا کیسے بن گیا عیسا کا تو بات بھی کوئی نہیں سمجھے ان کا نور عیسا کا باپ کیسے بن گیا زمین گر ہوئی تو ہی عیسا بھی آ رہی ہے زمین ہوئی ہو ہی زکریہ ہاں، جو آگے آتا تھا زکریہ عیسا وہ عیاس کا عیسا تو مریم کا بیٹا ہے بن باغ کا ہے تو من ضروریت نوح کو اللہ اس کو کیسے ذکر کر رہا ہے اگر عیسا نوح کی اولاد ہے تو حسن حسین محمد کی اولاد ہے اس نے کہا اس کو چھوڑ دے رہی ہے تو میرا منہ کالا ہی کر دیا تو اچھا، چھوڑ دے رہی ہوں تو انبیاء اللہ کے محبوب ترین ہستیاں ہیں تو انبیاء کو جو اللہ کام دیتا ہے تو چھوٹا تو نہیں دے سکتا تو انبیاء کو کام بھی تو بڑا ہی دے گا چھوٹا موٹا کام تو نہیں کرتے نا کہ جا کے ہٹی کھول کے بیٹھ جائیں اور مل چلانے بیٹھ جائیں حکومت کرنے بیٹھ جائیں تو انبیاء کا کام بھی انبیاء کے مرتبے پر ہوتا ہے تو انبیاء کو اللہ دعوت کا کام دیتا ہے اور دعوت کے کام کے بارے میں اللہ کیا کہتا ہے تو پہلے چند آیات سنو اللہ انسان کو کہتا ہے لطب خلت نل انسان فی افسنی تقوبی میرے بندے تیرے جیسا میں نے کوئی نہیں پیدا کیا مرد اور عورت تیرے جیسا کوئی نہیں پیدا کیا میں نے ایک مشاہدہ کیا جتنی مخلوق ہے غیر انسان اس میں نر خوبصورت ہے مادہ بدسورت ہے مورنی کو دیکھا ہے اور مور بھی دیکھا ہے کیا مور کا حسن ہے کیا مور کا ناچ ہے اور مورنی کوڑی ماری کا رنگ اور مور ایسا حسین گھوڑے کو دیکھو کیا حسن و جمال ہے گھوڑی کو دیکھو اس کے مقابلے میں اس میں وہ شان نہیں ہے یہ میرا آنکھ کا علم ہے میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے صرف دیکھ دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ دنیا میں جس میں نر ہیں وہ مادہ سے خوبصورت ہیں حتیٰ کہ پھولوں میں بھی نر مادہ کی تو ذمہ دار کا بیٹا نہیں ہونا نر مادا کی میں میں جو نر پھول ہوتا ہے وہ بڑا بڑا خوبصورت ہے جو مادہ ہوتی ہے وہ اس میں وہ حسن جمال نہیں ہوتا انسان نے مادہ نر سے خوبصورت ہے عورت کو اللہ نے مرد سے خوبصورت بنایا صرف انسان کے ساتھ یہ معاملہ اور عورت کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے آدم والا کام نہیں کیا آدم کے لیے کیا کیا مٹی کٹھی کرو گئے آدم پانی ڈالو ڈال گیا ہو گوند گئی چھوڑ دو چھٹ گئی سیا کالی ہو گئی بدبو چھوڑ گئی آج اس کو پتلا بنا ہو گئے فروش کے ساتھ پتلا بناؤ گئے بناؤ یوں کرو یوں کرو یوں کرو چھوڑ دو چالیس سال مٹی کا پتلا پڑا ہوا ہے چالیس سال کے بعد اللہ نے کہا روح ڈالو روح ڈالی گئی پھر کا کپڑے پہنا پھر کپڑے پہنائے گئے پھر سوا ہو رہا اس کو اللہ نے ایک انسانی روپ دے کر کھڑا کر دیا اگر میرا اللہ ہوا کے ساتھ بھی یہی کرتا کہ ایک طرف ہوا کا دارا ایک طرف آدم کا دارا ایک طرف آدم کا پتلا ایک طرف ہوا کا پتلا ہوا کا پتلا بھی بنایا جاتا اور اس کو ننگا چھوڑ دیا جاتا پھر وہ بھی چالیس سال دھوپ میں تپتا رہتا اور یہ بھی تپتا رہتا مٹی کا پتلا عورت کا یہ مرد کا اس میں کیا کشش ہے اور اگر عورت اپنے زیور سے بھی ہو تو اس میں فرشتوں کو کیا کشش ہے وہ حسن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مردوں میں سب سے خوبصورت بنایا عورتوں میں سب سے خوبصورت کون ہے ہوا ہوا ساری کائنات کی عورتوں میں سب سے حسین عورت اللہ تعالیٰ نے بنائی لیکن فرشتوں کو کیا غرض اس سے انا رسول رب کے لیے اللہ تعالیٰ کی منظی میں میرا تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے میں صرف شکل میں انسان ہوں میں فرشتہ ہوں مجھے تیری ذات سے کوئی غرض نہیں ہے تجھے اللہ نے بیٹا دینا ہے اس لیے میں تیرے پاس آیا ہوں تو اگر ہوا کا پتلا بھی پڑا رہتا اور ایسے ہی ننگا ہوتا اور ایسے ہی چالیس سال تک کا پھر اللہ اس میں روح ڈالتا پھر اس کے بعد اللہ اس کو کپڑے پہناتا تو اس میں کیا ممانعت تھی کیا رکاوٹ تھی پر اللہ نے عورت کو پہلے دن سے پردے کی چیز بنایا عزت کی چیز بنایا احترام کی چیز بنایا کسی کو نہیں خبر کہ اللہ نے ہوا کو پیدا کیسے کیا کسی کو نہیں خبر سر ہمیں ہمارے نبی نے خبر دی کہ آدم کی پسلی سے پیدا کیا آدم کی پسلی سے پیدا کیا کس اشتہارا ہے یہ کنایا ہے یہ مجاز مجھے لگتا ہے یہ حقیقت نہیں ہے کہ پسلی پہاڑ کے بچوں کا ڈرا سیدھے اس طرف کی پسلی سے دل کی طرف سے دل کی طرف سے دل کی طرف سے بنائے یہ اصل بات یہ ہے اس میں کہ اللہ نے تو اس کو اس الٹی طرف سے بنایا کہ الٹی طرف دل ہے دل دل اور یہ سبق پیغام ہے کہ عورت ماں کے روپ میں بیوی کے روپ میں بیٹی کے روپ میں بہن کے روپ میں خالہ کے روپ میں دادی کے روپ میں نانی کے روپ میں پھوپھی کے روپ میں سانس کے روپ میں نند کے روپ میں جس روپ میں بھی عورت ہے اس کی جگہ دل کے پاس ہے یہ قابل احترام ہے یہ معزز محترم ہے آدم اسلام سوئے ہوئے ہیں آنکھ کھلی تو پورے لباس سے مزین آراستہ پاراستہ ایک وجود ہے جس کا نام ہوا ہے اور جو پہلی عورت بنائی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے پردوں میں چھپا کے بنایا اور قیامت تک آج تک کے ملکان والوں کو پیغام سنایا کہ عورت بازار کی چیز نہیں عورت دفتر کی چیز نہیں ہے عورت دکان کی چیز نہیں ہے عورت بازار میں اور دفتر میں کام کی چیز نہیں ہے یہ گھر کی زینت ہے یہ پردوں میں رہنے والی مخلوق ہے یہ سر بازار آئے گی تو آگ لگ جائے گی آگ تہذیب تہذیب کو آگ لگے گی ثقافت کو آگ لگے گی اخبار مٹ جائیں گی حیا روٹ جائے گا شرم گم ہو جائے گا اور یہ مسائل عزت یہ پھر بازاروں میں سر عام نیلام ہوگی فروخت ہوگی بولیاں لگے گی جیسے جانوروں کی بولیاں لگتی ہیں اتنے پردوں میں بنایا اور ہر روح میں معزز بنایا نبی نے کہا اگر میری ماں ہوتی جوزی نے کتاب البر رب سے لمحے کی لڑائی نکل کی اگر میری ماں ہوتی اور میں عشا کی نماز کے لیے مسلطر ہوتا اور میں صرف فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی محمد تو میں اپنی ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا اور میں کہتا جی اماں جان یہ بیوی کے روپ میں آ جائے تو میرے نبی نے فرمایا دیکھو نا میرا نبی کہتا ہے اگر ملتان میں گھر بنانا ہونا تو پڑوسی دیکھ لو کیسا ہے جا رہا قبل دار کہ گھر سے پہلے پڑوسی دیکھو اچھے پڑوس میں گھر بناؤ لیکن یہ تو آج جو ہے میں بھی مر جاؤں گا میرا پڑوسی بھی مر جائے گا مجھے جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں مجھے اچھا پڑوس چاہیے اچھا تو میرے نبی نے فرمایا میں تو ان ہوں میرے پڑوسی بننا چاہتے ہو میں حدیث کو ذرا کھول کے مختلف میرے پڑوسی بننا چاہتے ہو جی، یا رسول اللہ بننا چاہتے ہو گھر کی دیوار کے ساتھ دیوار تمہاری بن جائے گا جی رسول اللہ بن جائے گا دو کام کرو دو دو کام ان من تم منی مجلسن یوم القیامت احاشن تم اخلاقن و تم اگر تم نے جنت میں میرے گھر کے ساتھ گھر بنانا ہے تو ایک اپنے اخلاق اچھے کرو ایک بیوی سے اچھا سلوک کرو ہاں یہ علماء کو نہیں دی بشارت یہ شہداء کو نہیں دی یہ مبلغین کو نہیں دی مجاہدین کو نہیں دی مصنفین کو نہیں دی وہ آج کو نہیں دی دیفیا کو نہیں دی مشائق کو نہیں دی کس کو یہ بشارت دی ہے کہ میرے گھر کے ساتھ گھر بنا لے بیوی سے حسن سلوک کرے اور اپنے اخلاق اچھے کرے کتنے لوگ ہیں باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ انتہائی سنگ دل اور بدتمیز ہوتے ہیں باہر ان کے اخلاق کی دھوم ہوتی ہے اندر ان کی حیثیت ایک گھٹیا انسان کی ہوتی ہے جو اصلا سافلین سے بھی آگے پہنچا ہوتا ہے یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو میرے نبی نے کہا تین بیٹیاں جس کو مل گئیں اس نے پروان چڑھا کے پرورش کی وہ جنت میں میرا ساتھی ہو گیا ایک صحابی نے کہا اگر دو ہوں دو کو بھی پرویش کرنے والا جنت میں ساتھی ہو گیا ایک نے کہا اگر ایک ہو تو ایک کی پرویش کرنے والا بھی جنت میں میرا ساتھی ہو گیا دس بچوں کی شادی کرو جنت کا وعدہ نہیں ہے اجر ہے ایک بیٹی کو بہ دے تو جنت کا وعدہ بھی ہے اور نبی کا یوں ساتھ ہے دو انگلیوں کو ایسے ملایا انا ہوگا انا ہوا ہوا کہا کہیں نکل جنت وہ بہن کے روپ میں ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا ہمارے پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں سرحد میں سارا پورا ہوں بھائی اپنی بہنوں کو باپ کی وراثت میں ایک پکا نہیں دیتے ایک پکا سارا خود کھا جاتے ہیں چور بن جاتے ہیں چور ظالم بنتے ہیں ظالم جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا اور شادی کے بعد بھی ان کا مال پوچھتا رہا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی خالہ کے روپ میں ہو تو ایک صحابی آیا رسول اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے میری توبہ ہو سکتی ہے کہ تیری ماں زندہ ہے کا جی مر گئی ہے کہ تیری خالہ زندہ ہے کا جی زندہ ہے کا جا اس کی خدمت پر معاف ہو جائے گا ہر روپ میں عورت بڑا مقام رکھتی ہے پہلے بیٹی پیدا ہو بیٹا نہ پیدا ہو پہلی بیٹی پیدا ہو جائے تو لوگوں میں سوگ منایا جائے ہمارے ذمہ داروں میں تو ہائے ہائے ہائے کتنی بچیوں کو طلاق ہو گئی سدھیاں جمی جان دیے خطرے طرح لانت ہے ایسے لوگوں پر جو لوگوں کی بیٹیوں سے یوں کھیلتے ہیں کہ بیٹے اور بیٹی عورت کا کام یہ عورت کے بس کی بات ہے دیا جمی جان دیے نو سب آ گئی ہے ساڑھے گھر چ تو تیرا بیٹا نوشت نہیں ہے جس کے گھر دیا جم رہی ہیں بیٹے کو بھی کم وقت کو نکالو گھر سے جس کو بیٹی پیدا ہو اور وہ برا نہ منائے تو آسمان سے ایک فرشتہ کرتا ہے جو ماں اور بچی پر پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے تو بھی کمزور ہے تیرے جننے والی تیری ماں بھی کمزور ہے جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اے انسان میں نے تیرے جیسا نہیں بنایا جب اور اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین دیکھو جب اللہ نے کائنات کی تخلیق کا ذکر کیا ہے تو اس نے اپنا تعارف کرایا ہے تبارک اللہ رب العالمین سے جب صرف انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے تو اپنا تعارف کروایا ہے اقسم الخالقین سے ان رب بن اللہ اللہ خلق السماوات والارض زمین آسمان فی سدت ایام چھ دن تم مسوا الل عرش پر عرش پہ استوا یوگ شل نہار رات کا نظام یا حقیقہ آگے پیچھے تیزی سے چلنا الشمس اشمس مسفرا جن بے امر الخل رب خطبر یا کہتا ہے اتنی بڑی کائنات کو بنانے کے بعد کہتا ہے فتب رک اللہ رب العالم اور جب صرف انسان کا ذکر کیا غلطان ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فقصرنا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ایک ان جنت بنا کر بھی کہا رب العالمین حوریں بنا کر کہا رب العالمین اور پیشاب پکانے والے کو بنا کر کہا احسن پھر اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا تو اس کے بارے میں کہ من احسن دین اسلم وجہ للہ تمہارا دین احسن تم بھی احسن پھر اللہ نے ہمیں جو راستہ دیا راستہ شریعت مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ومن احسن من اللہ اللہ کا رنگ اللہ کا رنگ اللہ کا رنگ کیا ہے محمد مصطفیٰ ہیں ان کی شریعت ہے تو تمہارا نبی بھی سب سے احسن تم بھی سب سے احسن تمہارا دین بھی سب سے احسن تمہارا رب بھی احسن تین تمہارے رب کے فیصلے بھی من احسن میں اللہ حکمن لکھو میں یو کروں تمہارا رب اپنے قضا میں بھی سب سے احسن پھر اللہ تعالیٰ اپنی جنت کے بارے میں جہاں تمہیں ہمیشہ رکھنا ہے تو کہتا ہے صحاب الجنت یوم دن خیر مستفر رن و احسن مکیلا تمہاری جنت بھی احسن تم بھی احسن اور پھر تمہارا قرآن کیا ہے اللہ نزل احسن الحدیث تمہارا قرآن بھی احسن تمہارا دین بھی احسن تمہارا رسول بھی احسن تمہارا رب بھی احسن تمہاری جنت بھی احسن تمہارے رب کے فیصلے بھی احسن پھر اللہ تمہیں کہتا ہے کل عبادی یقول اللہ احسن پھر تم سے بول کا مطالبہ بھی احسن پھر اللہ تمہارے امتحان کو کہتا ہے لب لوگ تم احسن عملہ لب لوگ ہم احسن عملہ کہ میں نے یہ نہیں دیکھنا کہ زیادہ کون کرتا ہے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ زیادہ خوبصورت کون کرتا ہے تمہارا امتحان کیا ہے کم احسن اکثر احسن ایک مثال دیتا ہوں کہ میری بات پیشکار نہ ہو جائے کہ احسن اور اکثر میں کیا فرق ہے تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے مال لگانے کا حکم ادا فرمایا اس موقع پر عمر مالدار ہیں ابو بکر غریب تو عمر کہنے لگے آج میں ابو بکر سے بڑھ گیا تو بڑھ گیا ورنہ ساری زندگی نہیں بڑھ سکتا وہ فقیر ہے میں مالدار ہوں انہوں نے مال کو آدھا کیا اور حاضر خدمت ہوئے ایک دیر پڑا گیا ابو بکر نے جھاڑو پیر پھیرا جھاڑو پھیرا دیوار پہ کٹور گئے تو ایسے ایسے بیوی نے پوچھا کیا دیکھ رہے کہیں ایک سوئی لٹکائی تھی وہ بھی اتار رہا ہوں اس کو بھی ڈالا اور آ کر ایک پٹلیا ایک پٹلی آگے سامنے رکھ دی اب جب نظر آیا تو عمر کا اتنا ابو بکر کا اتنا ٹھیک ہے اب اگر اللہ کے نبی سوال کرتے جو سوال موقع کا ہے اور ہونا چاہیے عمر کتنا لائے ہو وہ کہتے جی میں دس ہزار لایا ہوں فرض کرو ابو بکر کتنا لائے ہو وہ کہتے جی میں تین ہزار لایا ہوں چار ہزار لایا ہوں تو اب یہی سوال موقع کا ہے اور اس سوال پر عمر جیت گئے تھے ابو بکر ہار گئے تھے مولانا کریم صاحب کے پاس کوئی لے کر آتا ہے چندہ تو یہ پوچھتے ہیں کتنا ہے ہم نے رسید کا دیا سوال سنا تو چوکڑی بھول گئے ماں گا کلف عمر پیچھے کیا چھوڑا ہے تو وہی آواز کا لہجہ بدل گیا بجی آدھا چھوڑا ہے آگا لکھا ابو بکر میں اللہ کا تو کیا پیچھے چھوڑ کے لایا پیچھے چھوڑ کے میں یا رسول رسول اللہ میں نے اللہ اس کے رسول کو چھوڑا ہے باقی سب کچھ لے کے آ گیا تو عمر کہنے لگے ابو بکر میں تجھ سے نہیں جیت سکتا لے اب لوگ آئی کم اب آسن کے سمجھ اکثر نہیں احسن تو اب اب میں سارے آسن دہراتا ہوں تبارک اللہ احسن الخالقین من احسن من اللہ صبح رسالت کی طرف من احسن من دین ممن اسلم للہ اسلام اللہ نزل احسن الحدیث قرآن من احسن من اللہ حکمن اللہ کے و قدر احسن المکیلا جنت احسن کل عبادی یقول اللہ ہے احسن میرے بندوں سے بھی کہو احسن بول بولیں اب ایوکم احسن عملہ تمہارا امتحان بھی ہے احسن کا احسن کا اب اگر ہمیں احسن کا پتہ چل جائے تو ہم امتحان میں بڑے امتیازی نمبروں سے پاس ہو سکتے ہیں اگر پرچے کا پتہ چل جائے کون سے سوال آ رہے ہیں تو آدمی کو پہلا نمبر ہی لے گا پہلا نمبر ہی لے گا تو اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا اللہ نے پرچہ آؤٹ کر دیا اور زمان ومن ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين انبیاء سب سے افضل انبیاء سب سے احسن اور ان کا کام بھی سب سے افضل اور سب سے احسن من احسن کوئی ہے ایک تعبیر ہے دعوت احسن قولا دعوت اللہ سب سے احسن قول ہے ایک تعبیر ہے ومن احسن کوئی ہے یہ اعلان ہے یہ چیلنج ہے کوئی ہے کوئی ہے بھولو پہلوان مرحوم کی کشتیاں جب سن چونسٹھ پینسٹھ میں میں لاہور پڑھتا تھا اس زمانے میں کشتیوں کا بڑا عروج تھا تو اور محمد علی کلے ہوتا تھا تو اس کی باکسنگ کی وجہ سے وہ مسلمان تھا تو بڑا لوگ جسے آج کرکٹ کو پاگلوں کی طرح دیکھتے ہیں ایسے وہ محمد علی کی باکسنگ کو گورو پہلوان کی کشتی کو دیکھتے تھے تو یہ دونوں عجب اللہ نے مخلوق بنائی دی تو یہ دونوں عجب اللہ نے مخلوق بنائی تھی ایک مر گئے زندہ ہے کوئی وہاں کے ایسے کرتے تھے ایسے کوئی ہے کوئی ہے ہمیں ہرا کے دکھا دے کوئی ہے کوئی ہے یہ بولو رشید اس کا نام تھا بولو کا نام تھا رشید اس نے لندن میں سوری دنیا کے پہلوانوں کو گرایا تھا اور پھر اس کو رستم زما کا تاج برطانیہ میں پہنایا گیا تھا من کوئی ہے من اقوا منی من اقوا منی کوئی ہے مجھ سے طاقتور محمد علی تو اچھا تھا ایسا جیسے کرنٹ لگتا ہو ایسا انسان فرتیلا شاید ہی کھیل کے میدان میں کسی نے دیکھا کوئی ہے کوئی ہے من اقوا منی من اقوا منی من اپو منی کوئی مجھ سے طاقتور یعنی کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اب سارے دین کے اعمال اکھاڑے میں اترے ہوئے ہیں اور تبلیغ کا کام ہاتھ اٹھاتا ہے من من من من کوئی ہے احسن و منی مجھ سے خوبصورت کوئی عمل ہے من احسن و منی کوئی مجھ سے خوبصورت اور عمل ہے کوئی ہے تو آؤ کوئی ہے تو آؤ آؤ میرے مقابلے میں آؤ کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے اور یہ کہنے والا خود عمل نہیں ہے کہنے والا اللہ ہے جس نے عمل کے ترازو گھٹانے اور بڑھانے ہیں ہلکے اور بھاری کرنے ہیں وہ کہتا من احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين کوئی ہے دعوت الى الله سے خوبصورت بول بولنے والا تو دکھاؤ دعوت سب سے خوبصورت عمل ہے دعوت دینے والا بھی خوبصورت ہو جائے تو دو کام اضافی کر لے خود بھی عمل کرے اور اس کام سے مرتبہ نہ چاہے منصب نہ چاہے مرتبہ نہ چاہے منصب نہ چاہے اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بڑی خوبصورت بات لکھی ہے فرقہ واریت کی بات نہ کرے اسلام کی بات کرے رفع یدین کے دلائل دینے کا نام دعوت اللہ نہیں ہے یہ مسائل دین ہیں وہ مدرسے کی چیز ہے یہ ممبر کی چیز نہیں ہے کراط کو ثابت کرنا یا نہ کرنا یہ ممبر کی چیز نہیں یہ مدرسے کی چیز ہے یہ یہ, یہ, یہ درسگاہ کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرامین مختلف ہیں لہذا کوئی کسی کو لے گا کوئی کسی کو لے گا سارے ہی حق پر ہیں جو قرآن و سنت سے دلیل پکڑ کے کوئی بات کرتا ہے اس کا احترام کرنا سیکھو اس سے ٹکرانا نہ سیکھو اس کا احترام کرنا سیکھو آج کا دور ان مسائل کو موضوع سخن اور موضوع دعوت بنانے کا نہیں ہے آج کا دور ضروریات اسلام کو ضروریات اسلام کو ان محات کو ان محاذ العمال کو بنیاد بنانے کا ہے مولانا شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ سے بڑا ترجمان احناف نہ پچھلی صدی میں پیدا ہوا نہ پچھلی تین چار صدیوں میں پیدا ہوا نہ آئندہ شاید کوئی پیدا ہوگا تو وحدت امت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کا چھپا ہوا رسالہ ہے اس میں ان کا کہ انہوں نے سر پکڑ کے کیا کہا تھا زندگی ضائع کر دی امام ابو حنیفہ کے مذہب کی ترجیحات کو قائم کرتے کرتے زندگی ضائع کر دی امام ابو حنیفہ میری ترجیحات کے کہاں محتاج ہیں یہ چاروں آئمہ اہل حق ہیں اللہ کسی کو رسوا نہ کرے گا اور ان مسائل کا قیامت کے دن بھی کبھی بھی نکھیڑا نہیں ہوگا کہ ابو حنیفہ کی رائے راجی تھی یا مالک کی راجی تھی یا شافی کی راجی تھی یا ابن حنبل کی راجی تھی یہ اساتین امت ہیں یہ روشنیوں کے مینار ہیں ان میں سے اللہ کسی کو رسوا نہ کرے گا کرنے کا کام تو تھا لوگوں کو ایمان سکھاتے آماد سکھاتے اپنے ترجیحات کو سمجھنا ہے لیکن وہ درسگاہ کی چیز اپنے دلائل کو سمجھنا ہے تو درسگاہ کی چیز میں تو خود اتنی تفصیل سے پڑھواتا ہوں میں فقہ شرم نکایا سے شروع کرواتا ہوں جس میں شروع سے ہی دلائل ساتھ ہیں تو پورے دو سال سوائے فکر کے کوئی سبق نہیں ہوتا کہ کم از کم عبادات کی حد تک اپنے سارے دلائل ازبر یاد ہوں لڑکوں کو اس کی ہماری ضرورت ہے لیکن یہ ٹکراؤ کے لیے نہیں ہے یہ لڑنے کے لیے نہیں ہے یہ جگڑنے کے لیے نہیں ہے یہ اپنی ترجیحات کو دوسروں پر ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے نہیں نہیں کل اعلیٰ خیر کل اعلیٰ خیر ایک صاحب نے خط دیکھا کہ چار آدمی ہیں اور ایک مینار ہے ایک مینار ہے بڑا اونچا روشن چار آدمی نے اس کو رسا ڈالا ہوا ہے اور چاروں طرف سے اس کو کھینچ رہے ہیں ایک ادھر کھینچ رہا ہے ادھر کھینچ رہا ہے ادھر کھینچ رہا ہے ادھر کھینچ رہا ہے تو وہ آدمی کہتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں کہ اس مینار کو جو کھینچ رہے ہیں تو چاروں ایک طرف سے کھینچیں تو کھچ جائے گا وہ ادھر زور لگاتا ہے وہ ادھر زور لگاتا ہے وہ ادھر زور لگاتا ہے یہ ادھر زور لگاتا ہے تو وہ بیچ میں کھڑا ہے ہلتا ہی نہیں ہے تو یہ چاروں ایک طرف سے زور لگائیں تاکہ کھچ جائے تو وہاں ایک فرشتہ کھڑا ہے وہ یہ کہتا ہے دیوانے یہ چار یہ ابو حنیفہ ہیں یہ مالک ہیں یہ شافی ہیں یہ ابن حنبل ہیں اور یہ جو مینار نظر آ رہا ہے یہ اسلام کا مینار ہے ان چاروں نے کھینچ کے اس کو سیدھا رکھا ہوا ہے کل خیر سب خیر پر ہیں تو من ممن اللہ کوئی ہے کوئی ہے جو دعوت اللہ سے خوبصورت بول بولتا ہو تو اللہ نے مولانا اعزاز صاحب کے ذریعے سے بھائیوں یہ دعوت تبلیغ کا کام دوبارہ زندہ فرمایا ہے یہ عوام کا بھی ہے خواص کا بھی ہے درس و تدریس کے لیے حدود و قیود کے جاننے کے لیے علم چاہیے دعوت اللہ کے لیے کوئی علم تفصیلی نہیں چاہیے چونکہ دعوت اللہ معروفات کی ہے کن تم خیر تمرون بال معروف المنکر تم بہترین امت ہو تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو تم حکم کرتے ہو کس کا بھائی نیکی کا یہ نیکی معروف کا ترجمہ ہے معروف کا ترجمہ نیکی ہوتا ہے ہیں بھلائی معروف کا ترجمہ بھلائی ہوتا ہے معروف کیا ہے اس میں مفعول ہے کس چیز کا عرفہ یا عارف کا اس میں مفعول ہے اس میں مفعول المعروف کا کیا مطلب ہے صرف میں بولو جانی پہچانی چیز بھلائی ترجمہ مجازن ہے جانی پہچانی چیز اور منکر کا کیا مطلب ہے برائی نہیں منکر کا مطلب ہے انجانی چیز اوپری چیز دعوت اللہ کے لیے علم نہیں چاہیے دعوت اللہ ان چیزوں کی ہے جن کو انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس آیت اس ساتھ جو کہ میں نے تیرے اندر برائی اور اچھائی کا الہام کر دیا ہے اپنے مالک کی اطاعت کرنا یہ جانی پہچانی چیز ہے اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے یہ الہام ہے زنا کرنا یہ امریکہ میں بھی گناہ سمجھا جاتا ہے جو ان کے مفہوم میں زنا کا مطلب ہے وہاں کوئی کسی عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ایسا سخت قانون ہے ہندو جو چھتیس ہزار خداؤں کو مانتے ہیں وہ بھی ماں باپ کی نافرمانی فرمانی کو برا سمجھتے ہیں اور ان کے یہاں بھی شراب پینا جائز نہیں ہے اور نسارا میں بھی شراب حرام ہے اور سور حرام ہے اور انسانی فطرت میں برائیاں از خود اوپری ہیں اور نیکیاں از خود جانی پہچانی ہیں ہاں جو مسائل شریعت ہیں وہ ہیں گہرے تاریخ نماز میں اتنی شرطیں ہیں اتنے فرائض ہیں اتنے واجبات ہیں اتنے سنن ہیں یہ معروف نہیں ہے یہ جانی پہچانی نہیں ہے یہ گہری چیز ہے اس کو سیکھنا پڑتا ہے اس کو کتاب کی مدد سے کہا علما کی مدد سے سمجھنا پڑتا ہے لیکن تامرون بالمعروف تم جانی پہچانی باتوں کا بھائی اللہ کی مان لے علم کے بغیر تبلیغ کرتے ہیں علم کے بغیر تبلیغ ساری امت کا کام ہے چونکہ تبلیغ ہے معروفات کی معروفات جو جانی پہچانی چیزیں ہیں ماں باپ کے اطاعت یا امرونا بے سلط ولاف ولافاف لطف بنا یا ابو سفیان سے پوچھ رہا ہے کیسر کس چیز کا حکم کرتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں توحید کا حکم دیتا ہے کہ توحید بھی جانی پہچانی چیز ہے افلا یم درون ابل کئی بہل فخ و سما کئی بروف حق و الل جبا لکئی بنسبت و الل ارد کئی بسو چحت توحید بھی جانی پہچانی چیز ہے امن خلق السماء واجول اب و انزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم ان تم مع اللہ اللہ مع اللہ بل اکثر ہم لا اکروم لاہم اللہ بل قوم اللہ اللہ ما قل ان قومون صادقین تو یہ معروفات تعمرون بالمعروف جو باتیں بغیر دلیل کے انسان کی فطرت میں وزیر ہیں اچھائی کے لحاظ سے برائی کے لحاظ شراب ہر مذہب میں بری چیز کوئی مذہب نہ ہو تو بھی شراب بری چیز امریکہ میں قوم ہے ایم ایس شراب نہیں پیتے زنا نہیں کرتے جھٹکا نہیں کھاتے اپنے در سے ذبح کرتے ہیں اور داڑھی پوری رکھتے ہیں سر پہ ہیڈ رکھتے ہیں بجلی استعمال نہیں کرتے لوڈ شیڈنگ ان کے لیے مسئلہ کوئی نہیں آج کے دور میں لیمپ استعمال کرتے ٹانگا گھوڑا استعمال کرتے موٹریں استعمال نہیں کرتے ماں باپ کے فرما بردار ہیں کسی عورت کی عزت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے ہیں یہ معروفات من کرات الحما فجو رہا ہوا تو امت کے عوام کا بھی کام ہے خواص کا بھی کام ہے من احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین تو میرے بھائیو میرے عزیزو عوام بھی ہیں اور طلباء خواص بھی ہیں یہ چھٹیاں آ رہی ہیں اس کو دعوت اللہ کے لیے مخصوص کر دو ان چھٹیوں کو اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے مخصوص کر دو کہ یہ تمہارا پھرنا لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا سبب بنے ان کو دین پر آنے کا سبب بنے اس دعوت کی آواز کو اللہ تعالیٰ نے محباب کے جھونپڑوں سے پہنچایا اور آج چھ بر اعظم میں پہنچا دیا ہے اور امت کے عوام میں بھی پہنچایا ہے خواص میں بھی پہنچایا ہے گرے سے گرا طبقہ بھی اللہ نے اس دعوت سے یاب کیا ہے گونگوں کی جماعتیں اللہ راہ میں نکل رہی ہیں ابھی فیصلہ باد سے ایک سال کی گونگوں کی جماعت یمن میں کام کر کے آئی اور اب سات مہینے کی جماعت گونگوں کی ملائیشیا جانے کے لیے تیار ہے تو ہمارے استاد جی سات مہینے کا سفر یمن کہتے ہیں یمن کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں اور یہ ناچنے والے خسرے آج سے کچھ چھ سال پہلے میں مجھے کبھی کبھی خیال آتا تھا خسرے بھی تو حضور کی امت ہیں ان کو کس طرح ہم قریب کریں تو ہماری جماعت تھی تلمبے آئی ہوئی ذمہ دار جماعت تو اس میں ایک دو اداکار تھے تو میں نے ان کو بھیجا ان کو بھیجا خسروں کے اڈے پر بھیجا تو وہ دو ساتھی داڑیوں والے ایک مقامی تھا بغیر داڑھی کا تو بعد میں وہ جب اللہ نے ان میں سے ایک کو ہدایت دی تو وہ بتا رہا ہے کہ جب ہم نے جریمے سے دیکھا اور میں نے کہا جانی بینو وہ کون ہے تو اس نے جریمے سے دیکھا تو آ کے کہتی ہے ایک بندہ ہے دو مولوی ہیں جس کی داری نے وہ بندہ ہے جس کی داری وہ مولوی ہے وہ کہنے کی ایک بندہ دو مولوی ہیں تو وہ کہنے کے مولویوں کو ہمارے پاس کیا کام پھر کہنے کے چلو ایک بندہ کا نال ہے کوئی بات نہیں تو وہ بندے کی وجہ سے انہوں نے دروازہ کھول دیا یہ داڑھی والے اداکار تھے اسٹیج پر کام کرنے والے تھے تین چلے لگ گئے تھے بڑے ان میں ایک تاریخ ہے جو منہ سے ساز بجاتا ہے ایک وقت میں دس ساز منہ سے بجاتا ہے ایک وقت میں اور ہر ساز کی آواز آپ کی پتہ نہیں کیا اللہ نے اس کو گلا دیا ہے وہ کہنے کا بھائی ہم نے آپ سے بات کرنی وہ کہنے کا ہم فلم دیکھ رہی ہیں پھر بات سنے گی ان کا بھائی دیکھ لو وہ فلم شروع ہو گئی جب فلم ختم ہوئی تو ان کا بھائی ہم نے آپ سے بات کرنی کہا جی ہم نے ابھی اپنا ڈانس کرنا ہے ان کا کرو بھائی اب ڈانس شروع ہو گیا آدھا گھنٹہ وہ ناچتے رہے اور یہ سر جھکا کے بیٹھے رہے جب آدھا گھنٹہ گزر گیا ناچ ناچ ناچ آ کر کب تک کہنے کے بھائی جب وہ بیٹھ بھائی ہم نے آپ سے بات کرنی بعد میں اس نے کہا کہ ہم نے کہا تھا ہمیں ناشتہ دے کر مولوی کہیں گے لاہو بھاگ جائیں گے وہ تو بیٹھا ہی رہے گا گیا ہی کوئی نہیں تو پھر اس نے ان سے کہا بھائی آپ فنکار ہو میں بھی فنکار ہوں میں تمہیں اپنا فن سناؤں سناؤ تو اس نے منہ سے جو ساز بجانا شروع کیا ساروں نے پھر ناچنا شروع کر دیا ان کا تم تو ہماری قوم کے ہو کدھر کدھر پھنس گئے کہ ادھر پھنسا نہیں ادھر آزاد ہو گیا ہوں تمہیں لینے آیا ہوں تو ان کا جو گرو تھا جو سب سے زیادہ ان میں ماسٹر تھا اکرم اس کا نام تھا بھاگی کہتے تھے اس نے کہا اچھا مجھے رات کو لے جانا رات کو آؤں گا رمضان کا دن تھے اس کو ہم پھر میں نے بھیجا وہ لے کر آئے تو اس نے میں نے کہا اس کو نماز پڑھاؤ تو اس نے عشا کی نماز پڑھی پھر اب میں نے اپنے پاس پڑھایا میں نے کہا بھاگی کبھی نماز پڑھی کہنے جی آج زندگی کی پہلی نماز پڑھی ہے میں نے کہا کبھی جمعہ پڑھا کہا جی نہیں جمعہ کبھی نہیں پڑھا میں نے کہا کبھی کوئی عید کی نماز کہا جی نہیں عید بھی کبھی نہیں پڑھی تو میں نے کہا یہ عیدگاہ تو سامنے ہے یہاں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں کہ یہ جی بس لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں خاص طور پر یہ جو مولوی لوگ ہیں یہ ہم سے بڑی نفرت کرتے ہیں تو پھر ہم بھی ان سے دور رہتے ہیں ان کے قریب نہیں آتے آپ نے محبت کی تو ہم آپ کے پاس آ گئے پھر میں نے اس کو اگلے دن بھی بلوایا تو رمضان تھا میں نے کہا روزہ رکھو گے روزہ کاجی کو اس شہری کا ہمیں آ کے ہمیں اٹھا بھی دے کھلا بھی دے تو پھر رکھ لیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں اٹھائیں گے بھی صحیح کھلائیں گے بھی صحیح تو میں نے کوئی چار بجے نا چار آدمیوں کا کھانا تیار کروا کے ان کے ڈیرے پہ جا کے پہنچوا دیا تو ان چاروں نے اس دن پہلا روزہ رکھا پھر میں نے ان سے کہا انہوں نے افطار ہمارے پاس آ کے کرنا ہے تو انہوں نے افطار آ کر کیا پھر ہمارے پاس پھر میں نے ان کو ترغیب دی تم تین دن لگاؤ تو وہ چاروں تین دن کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے پھر انہوں نے میرے ڈیرے پر آ کر بال کٹائے اپنے بڑے بڑے بال رکھے تھے ناچنے کے لیے اور ان میں سے ایک نے تو ایسی توبہ کی پھر اس نے داڑھی رکھ لی پھر اس نے شادی کر لی اب اس کے دو بچے ہیں وہ تہجد گزار ہے پانچ وقت کا نمازی ہے اور کتنے ناچنے والوں سے وہ توبہ کروا چکا ہے پھر جماعت اداکاروں کی تو ہمارے ہاں بازار حسن ہے ملتان پہ مظفر خان رحمت اللہ علیہ آخری مسلمان حکمران تھے جن کو رنجیت سنگھ کے سردار شیر سنگھ نے شکست لی اور مظفر خان پانچ بیٹوں سمیت شہید ہوئے یہی ان کی قبریں ہیں باپ بیٹوں کی تو پھر رنجیت سنگھ اس فتح الفتوج ملتان کی فتح بہت بڑی فتح تھی تو رنجیت سنگھ اس خوشی میں ملتان آیا ملتان کا دورہ کیا پھر پھر تلمبا یہ ملتان کے صوبے کی حیثیت رکھتا تھا میرا میرا جو قصبہ ہے تلمبا اس کے قریب میں رہتا ہوں تو پھر واسطے اس نے تلمبے میں قیام کیا تلمبے کی تاریخ قبل مسیح کی ہے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی ہے سکندر یونانی تلمبے میں قیام کر کے گیا تلمبے کو برباد کر کے گیا سکندر کے زمانے سے تلمبے کی تاریخ موجود ہے محمود غزنوی نے ملتان پہ کرامتا کی حکومت تھی شیوں کی ایک بگڑی ہوئی شاخ اس پر اس کو آخری حملہ اس نے ملتان پہ کیا تھا اس میں بھی اس نے تلمبے میں قیام کیا آتے بھی چاہتے بھی تو اٹھارہ سو اٹھارہ میں رنجیت سنگھ نے تلمبے میں قیام کیا اور ایک بارہ دری بنوائی اس کا نام بارہ دری آج بھی علاقہ بارہ دری تو ہے نہیں علاقے کا نام بارہ دری ہے اور ایک بازار حسن کی بنیاد رکھی اٹھارہ سو اٹھارہ میں طوائفوں کا ایک بازار بنایا جو آج بھی وہ چلا آ رہا ہے اٹھارہ سو اٹھارہ سے انیس سو اٹھارہ سو سال ہو گئے اور پھر دو ہزار دس اب وہ تقریباً اس کو دو سو برس ہونے کو ہیں وہ بازار حسن چل رہا ہے تو جب وہ اداکاروں کی دوسری جماعت آئی تو میں نے یہ ناچنے والا جو تھا اکرم بھاگی یہ ان ساری طوائفوں سے اس کے سلام دعا تھے میں نے اس کے ساتھ کر کے میں نے کہا جاؤ ان عورتوں کو دعوت دو یہ بھی ہماری امت کی بہنیں اور بیٹیاں ہیں اور ہماری جبر و ظلم و استبداد کی وجہ سے یہ ساتھ تک پہنچی ہیں جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو پھر عورتوں کی عزتیں یوں نیلام ہوا کرتی ہیں تو انہوں نے جا کر ان سے بات کی اور بھاگی کو ساتھ لے کر گئے تو دس پندرہ بیس لڑکیوں کو جمع کر کے ایک ساتھی نے کہا بیٹیوں میں تمہارے سر پہ عزت کی چادر ڈالنے آیا ہوں تو صرف ایک جملے پر ساری طوائفوں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور یوں کہا کہ بھائی یہاں تو لوگ چادر اتارنے آتے ہیں تم کون ہو چادر ڈالنے والے یہاں تو لوگ ہمارے کپڑے اتارنے آتے ہیں تم کون ہو ہم پر چادر ڈالنے والے تم پہلے کہاں تھے تم پہلے کہاں تھے پھر اس نے ان کو دعوت دی تو بڑی و قطار روئی ان کا ہم خود اس زندگی سے تنگ ہیں لیکن ہم مردوں کی حوث کا نشانہ ہیں کوئی عزت دار ہم سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں اور ہم اس پیشے کو زہر مار کر رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ تم مول تار کے میل سے کہو کہ وہ جو ہمارے علاقے میں اتنا مشہور ہے وہ ہمیں آ کے تبلیغ کیوں نہیں کرتا تو پھر میں نے ان کو ایک جگہ جمع کیا کچھ سات ستر عورتیں جمع ہوئیں کچھ نائکا کچھ طوائفیں نائکا وہ ہوتی ہے جو بوڑھی ہو جائے پھر وہ عام طوائف سے بھی خطرناک ہوتی ہے ساٹھ ستر عورتیں جمع ہوئی میں نے ان میں صرف عورت کا مقام بیان کیا آج تو تھوڑا سا اشارہ اس دن تفصیل سے میں نے بیان کیا تو عورتوں کا روتے روتے برا حال ہو گیا اس میں کوئی دس ناچنے والیوں نے توبہ کی اور جو وہاں کی نمبردار عورت تھی نمبردار بہت خطرناک شے ہوتی ہے جو نئے گاہک پھنسانا نئی لڑکیاں پھنسانا پھر اس میں اپنا معاوضہ وصول کرنا اس نے توبہ کی اس کے ساتھ اور بچیوں نے توبہ کی پھر اگلے دن وہ ایک لڑکی کو لے کر میرے گھر پہنچ گئی میرے گاؤں کہ جی یہ بچی ہے یہ دبئی ناچنے جاتی ہے ہر سال دبئی جاتی ہے ناچنے کے لیے ابھی بھی اس کے پاسپورٹ کے لیے مطالبہ آیا ہوا ہے کہ پاسپورٹ بھیجو تمہیں دبئی بھیجنا ہے اس نے انکار کر دیا ہے اور اور اس کے بھائیوں نے مار مار مار کے اس کا سر پھاڑ دیا ہے اور اسے لہو لہان کر دیا ہے اور اس کے بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کما کے دو ہمیں نہیں پتا عزت کیا ہوتی ہے اور غیرت کیا ہوتی ہے تو یہ یہ کہہ رہی ہے بچی کہ ہوں میرے ٹوٹے گھر چھوڑوں میں یہ بھیڑا کم نہیں کرنا تو وہ مجھ سے کہنے کہ مولانا صاحب میرا کچھ وظیفہ لگا دو میں یہ بے غیرتی کا کام نہیں کرنا چاہتا اس نے رلا دیا دونوں نے میں کافی دیر رنجیدہ رہا کہ یا اللہ علماء نے صرف چار دیواری میں بیٹھنا کام بنا لیا دینداروں نے صرف حج عمرے کو کام بنا لیا صدقات خیرات کر دی مسجد بنا لی اور یہ میرے محبوب کی امت کے طبقات تھے جو ایسے معروم ہوئے کہ آج تک کوئی وہاں پہنچے حالانکہ ہمارے اکابر کی سنت ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ عشق نماز پڑھ کے نکل پڑے زمانہ تھا ان کے خلاف لوگ بہت تھے تو ایک ان کے خادم چپ کر کے پیچھے ہو لیے چلتے چلتے وہ بازار حسن پہنچ گئے سید الزادہ ہیں سید زادہ آل رسول بازار حسن پہنچ گئے اور وہاں موتی کنجری تھی سارے دلی کی سب سے اعلیٰ درجے کی طائفہ رقاصہ جا کر دروازے پر دستک دی تو لڑکی نکلی اس نے فقیر دیکھا داڑھی تو وہ اندر گئی اور مالکن سے کہا فقیر ہے تو نے کہا دے دو خیرات جب وہ خیرات دینے کے لیے دوبارہ آئی تو شاہ صاحب نے کہا بیٹی اپنی مالکن سے کہو فقیر پہلے اپنی صدا سناتا ہے پھر خیرات لیتا ہے تو رات کا وقت تھا ساتھ ساتھ زندے سب جمع تھے اور موتی مزین تھی نوابوں کی آمد کا انتظار تھا کہ نواب صاحبان آئیں گے اور مجرا شروع ہوگا تو شاہ صاحب اندر تشریف لائے اور وہ سب بیٹھے تھے تو یا اپنے رو چہرے پر رومال ڈال لیا اور وطین وزون وطور سیمین وحد البلد الامین لقد خلقنا الانسان افی احسن تقویم یہاں تک پڑھ کر جو نقشہ کھینچا ہے تو موتی کنجری کا روتے روتے برا حال ہو گیا اور ساز سازندوں کا روتے روتے ایسا برا حال ہوا کہ انہوں نے تبلے پھاڑ دیے ساز توڑ دیے اور موتی نے اپنے گجرے توڑ دیے چوڑیاں توڑ دی اور شاہ صاحب نے کہا فقیر اپنی سزا لگا چکا ہے اور اٹھ کے جانے لگے تو موتی نے دامن پکڑ لیا اب مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے تھے اب مجھے بھی ساتھ لے کے جاؤ اس گند سے مجھے نکالو تو وہ موتی بالا کوٹ کے پہاڑوں میں شہید ہوئی ہاں۔ مجاہدین کے ساتھ ایک مجاہد سے اس کی شادی فرمائی پھر اس نے ہجرت کی مجاہدین کے ساتھ پھر وہ ہائے ہائے نوابوں کے دلوں کو گرمانے والے نے فرشتوں کے دلوں کو گرما دیا اور بالا کوٹ کے میدان میں وہ شہید ہوئی یہ تو پہلے پہلے سے یہ ترتیب چلی ہے یہ تو پہلے سے سنت چلی ہے مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا باب پرواز نہیں راہ چمن یاد نہیں تو ہم خود بھول گئے اپنا سبق تو میرے عزیزو اللہ تم بڑے خوش قسمت ہو تمہیں اللہ نے اللہ اپنے دین کی نسبت عطا فرمائی یہ دین ایک امانت ہے جسے امت کے ہر فرق تک پہنچانا اگر وہ غافل ہو جائیں اور دنیا کے آخری کنارے تک پہنچانا یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے یہ پیسے پر نہیں چلتا اس کی بنیاد پیسہ نہیں ہے اس کی بنیاد قبولیت ہے اور تاریخ گواہ ہے کہ بخرا ہی اس جھنڈے کو اٹھا کے چلے دیکھ لو اپنے مدارس میں غریب لوگ فقیر لوگ پڑھنے والے ہیں تو یہ چھٹیوں میں اس کی نیت کرو کہ یہ دعوت کی محنت کو لے کر ساری دنیا میں پھیلنا ہے اور اس کو پہنچانا ہے اور اس کا سلا اللہ سے لینا ہے اور اس میں آنے والی ہر تکلیف کو برداشت کرنا ہے اللہ کے راستے میں تم ہر وقت ہو صرف محاذ بدلنا ہے کہ تم اللہ کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اور لوگوں کی تکالیف پہ صبر کرو یہ بات زبانوں پہ مت لایا کرو کہ تبلیغ میں علماء کی قدر نہیں اپنے آپ کو علماء کا ہی نہ کرو کوئی چند علماء ہوتے ہیں باقی تو سب عربی دان ہیں میرے مجھے چالیس سال ہو گئے علم و تبلیغ کی زندگی میں سفر کرتے ہوئے میں اللہ کی قسم تمہیں تحدیث میں نعمت کے طور پر کہتا ہوں میرے اوپر جو حال آئے ہیں نا صبح علیہ والا حال میرا ہوا ہے اپنوں سے بھی غیروں سے بھی میری زبان پہ کبھی یہ جملہ نہیں آیا میں عالم اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے کبھی بھول کر بھی یہ جملہ میری زبان تم بچے ہو کر اور تو ہم علماء ہیں ہم علماء ہیں بے وقوف کو تمہیں ایک لفظ نہیں آتا اور کہتے ہم علماء ہیں اللہ کے دربار میں گر جانے والا بول ہے یہ علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب اتنا لمبا سفر کرنا پڑا فضر کے دربار میں جانے کے لیے لا حضری آپ سے بڑا کوئی عالم ہے لا حضری تو اللہ کو تو اتنی بات پسند نہیں آئی تھی کہ کیوں کہا لا حضری تو کہتا اللہ عالم کیوں کہا لا حضری اب کر سفر جا کے در کے پاس تو ہمیں تو آتا جاتا کچھ نہیں ہم کہتے ہم علماء ہیں نہ کہا کرو ایسے جملے عوام ہماری توہین کرتے ہیں اس توہین کو برداشت کرو میں اس میں عزتیں ملیں گی میں نے ذلت کی وہ وہ گھاٹیاں دیکھی ہیں تم اس کا سواں حصہ دیکھو تو تم اٹھا کے لوگوں کے سر پھاڑ دو مولانا مولانا سعید خان صاحب رحمت اللہ علیہ میری زندگی میں آ گئے وہ نہ ہوتے تو شاید میں بھی ایک منتقم انسان ہوتا انہوں نے مجھے یہ سبق دیا تھا بیٹا کبھی اپنے ہونے والے الزامات کا جواب نہ دینا چپ کر جانا یہ وہ راستہ ہے جس میں اوروں کے الزام بھی اپنے اوپر لے لیا کرتے ہیں تو تم لوگوں کی ذلتوں کو سہا کرو برداشت کیا کرو جواب نہ دیا کرو چپ رہ جایا کرو تمہارا سینہ ایسے کھلے گا اور سورج کی طرح روشن ہو کے چمکو گے تو آپ بتاؤ بھائی جو دورے والے ہیں وہ کھڑے ہو کے سال بتاؤ پھر نچلے درجوں کی بھی تشکیل کریں گے پانی دے دیتا جی بھائی ہاں بھائی دورے والے کھڑے ہو جائیں مورخہ بیس جون سن دو ہزار دس مقام جامعہ عمر خطاب ملتان حضرت مولانا زمین صاحب بیان فرما رہے تھے موضوع تھا لفظ اللہ کا نور کل بیان تقریباً ڈیڑھ تیار کردہ ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی فون نمبر تین پانچ چھ سات آٹھ ایک دو تین یاد رکھیے phone number zero two one three five six seven eight one two three